حاضرین سامعین سامین یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کی تیسویں سالانہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے میں آپ حضرات کو جو اس جماعت کے سرکردہ ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی کوششوں سے اور آپ کی بھاگ دوڑ سے اللہ پاک نے مسئلہ ختم نبوت حل کروایا اور یہ تمام مکاتی بے فکر کی جماعت ہے اس میں یہ نہیں تو کون ہے وہ کون ہے مگر مرزائیت کے لیے ہم تمام مسالک کے لوگ اکٹھے ہیں اور میں نے چند باتیں ہی آپ سے بتانی ہے جو کہ ہمارے علاقے میں ہوئی ہیں اللہ پاک نے فرمایا ایمانداروں ساتھ دو سچوں کا کیا آپ ہمارا ساتھ دو گے کچھ کمی ہے آواز کچھ کم ہے ختم نبوت والوں کے ساتھ پورا تعاون کرو گے تن من دھن تک قربان کرو گے ہاتھ کھڑے کرو ہمارے علاقے میں ایک گاؤں ہے ڈارا والی وہاں پر قادیانیت کا بہت روپ تھا اللہ کے فضل سے ہم نے وہاں پر ان کو مٹی میں ملا دیا چند ہماری بائیس ستمبر کو وہاں پاس ختم نبوت کانفرنس ہونی تھی پھر اللہ کے فضل سے ہوئی قادیانیوں نے وہاں پر درخواست دی پہلے ایس ایچ او کو درخواست دی اس نے ان کو بکھایا انہوں نے کہا تمہیں کیا بات ہے اگر وہ محمد الرسول اللہ جب حضور حضور کا نام آئے درود پڑھو جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت بیان کریں گے تمہیں کیا اعتراض ہے پھر انہوں نے ڈی ایس پی کے پاس درخواست دی پھر میں بھی ساتھ گیا وہ کہنے لگے جی یہ ہمارے پاس تصویریں ہیں ہمارے غلام احمد کی تصویریں ہیں اس غلام احمد کو حضرت کہنا بھی میرے نزدیک کفر ہے یہ لڑکوں نے اس کے منہ پر جوتے مارے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ وہ تو بہت اچھا کام کیا نبی تمہارا تصویریں ہمارے لڑکوں کے پاس یہ کیا مقصد تم بدماشی کرنے آ گئے ہو ایسا ڈی ایس پی کو میں نے کہا حضور یہ قانون ہے کہ یہ کہیں تبلیغ نہیں کر سکتے اور ہم پر پابندی نہیں ہم ہر جگہ تبلیغ کر سکتے ہیں وہ ڈی ایس پی نے پہلے تو دائیں بائیں ہاتھ مارا پھر میں نے کہا اس کے انجام برے ہوں گے پھر اس نے کہا تمہیں کیا دے انہوں نے کہا یہ جو فتنہ قادیانیت قاریانی اور کافروں کے درمیان کیا فرق ہے یہ لٹریچر ہے میں نے کہا یہ میں نے دیا ہے میں نے تمام علاقے میں لٹرے تقسیم کیا ہے شامی صاحب ہمارے گزروں والے کے مبلغ نے بھی وہاں پر بھاگ دوڑ کی ہے اور وہاں پر دو کانفرنس سے مولانا اللہ وسایا اور مولانا اسمائی شجاع باتی اور مولانا محمود محمود الحسن صاحب لاہور والے بھی تشریف لائے اب انشاءاللہ اللہ ان قریب وہاں پر ختم نبوت کانفرنس ہوگی کیا آپ آپ کو منظور ہے وہاں پر کانفرنس ہونی چاہیے آٹھ اکتوبر پانچ بجے اتنی بے غیرت برزائیت ہے بی بی سی نے ان کا کچا چٹھا کھولا پانچ بجے یہ خبر شائع ہوئی بی بی سی میں اس کے بعد چھ بجے ہوئی پھر سات بجے ہوئی پھر آٹھ بجے ہوئی یہ اتنے بے تھا کہنے لگے جی دیکھو ایسا نو نے اس طرح کرنا میں نے کہا گالیاں تم نے نکالی ہیں ہم تو تمہیں سیدھے راہ کی طرف لا رہے ہیں ہمارا ذمہ اس چیز سے نہیں ہے کہ تم جو کہو ہم مان جائیں انشاءاللہ تمہاری گالیاں تمہارے منہ پر ماریں گے پھر انہوں نے ایک اور بدماشی کی لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دینی شروع کی ہیں پھر انہوں نے کہا جناب یہاں پر وہاں پر ہم نے اس گاؤں کے لوگوں نے بڑے بڑے سین بورڈ دروازوں کے اوپر لگا دیے ہیں کہ ان کا مکمل بائی کارڈ ہے خدا کے بندو ہم نے پہل حافظ آباد سے کی ہے اور ہر گھر پر لکھا ہوا ہے پھر یہ بھاگے جی ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہے جی، ڈی سی صاحب نے اے سی صاحب کو درخواست دے دی کہ اس کی انکوائری کرو اے سی صاحب نے ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں آئے گا ہم آ گئے تو بعد میں کہنے لگا اس کو ختم کرو وگرنہ میں آیا تو کارروائی کروں گا وہ لوگ مجھے کہنے لگے آپ جی، یہ بنیا جانا جانا میں صبح ساڑھے آٹھ بجے ڈی سی کا دروازہ کھٹکایا میں نے میں نے کہا ڈی سی صاحب عقیدے کی فضاحت کرواؤ آپ نے انکوائری کے لیے دیا ہے اور یہ حکم صادر کس لیے فرماتا ہے پھر جناب ڈی سی صاحب نے کہا اچھا یار تھی کر لو لکھ لو یہ کر لو میں کہا لکھو کیوں نہ تم بھی لکھو اپنے دروازے پر اس کے بعد پھر مسئلہ چلا کہ ان کا قبرستان علیحدہ کرو اور ان کے اتنے اتنے وہ ترل منارے سے جو ہیں وہ بھی ختم کرو وہ کہنے لگا اس کے اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میں نے کہا وہ ارشاد نبی آج سے پانچ سال پہلے اس عبادت کا میں اپنی نماز حرام کر گیا ہے تو اب اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آج درخواست ڈی سی او حافظ آباد کو پہنچ چکی ہے میں کانفرنس کی ایجنسیوں کی وسادت سے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ جہاں جہاں پر انہوں نے اسلامی اصطلاحات لکھی ہوئی ہیں وہ بالفور ختم کرو یہ قانون ہے اور ہاں، بسوں پر یا بازاروں میں ربوہ کا نام ختم کرو کیونکہ اس میں اس نام کے لیے بہت قربانی ہوئی ہے کیا بھائی آپ کو منظور ہے جن کو منظور ہے کھڑے ہو کر ہاں، کھڑے کرے بس مہربانی السلام علیکم